الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله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 من الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن الله ورسوله فقد وغوى فلا رشدر سو فقدگوان پلا یولہ لو و ننل شائی مل ملا امت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 يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعسمك الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تیرے رب کی طرف سے تجھ پر اتارا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دے وَإِلَّمْ تَفَعَلْ فما بلب کا اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تو نے اللہ کا پیغام اور اس کی رسالت گویا نہیں پہنچائی واللہ اللہ من الناس اور اللہ رب العزت تجھے لوگوں سے محفوظ رکھیں گے بچائیں گے ان اللہ لا یہ القوم الكافرین بے شک اللہ رب العزت کافر قوم کو ہدایت نہیں عطا فرماتے رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحذرون ہر قسم کی حمد و ثنا تمام تعریفیں اللہ رب العزت والجلال کے لیے ہیں جو اکیلا ہی تمام حمد و ثناؤں بڑائیوں اور کبریائیوں کا حقدار ہے صلا و سلام سید و سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین سیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و سلال سلاۃ السلام کے بعد ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعوت دین کے راستے میں مشکلات اور تکلیفیں اور مسائل پیش آئے تاکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ کر آپ کی مشکلات اور مسائل دیکھ کر اپنے آپ کو تسلی دیں اور دین کے راستے میں آنے والی مشکلیں اور مسائل خندہ پیشانی سے برداشت کریں اور مان لیں سمجھ لیں یقین کر لیں کہ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی دین کا نام لے دین کی دعوت کا علم بلند کرے لوگوں تک اللہ رب العزت کا کلمہ اس کا دین پہنچائے اور پھر اسے کوئی مشکل اور کوئی مشقت پیش نہ آئے ایسا ممکن نہیں ہے اگر کوئی اس سے مستثنا ہونا ہوتا تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے بلکہ حق اور سچ یہ ہے کہ انسانی زندگی مشکلات سے کبھی خالی ہو ہی نہیں سکتی جس قسم کی بھی زندگی ہو اس میں مشکلات ضروری ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے تاکید کر کے فرمایا ہے انسان سی قبط انسان کو ہم نے پیدا ہی تنگی میں کیا ہے اور لازمن تمہاری آزمائش کریں گے اور آزمائش کے مختلف طریقے بھی بتائیں گے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں سب سے بڑے اللہ رب العزت کی طرف سے دائی ہیں اور سب سے زیادہ دین کی دعوت کا کام کرنے والے انہیں ہی سب سے زیادہ مشقتیں پیش آئیں سب سے زیادہ مشکلیں انہیں ہی پیش آئیں اور ہمارے لیے اس میں تسلی کا سامان ہے کہ ہم بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں جس راستے پر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین چلے اور اللہ رب العزت کی مہربانی ہے ایسے شخص پر جسے دعوت دین کے راستے میں کوئی دقت پیش آتی ہے یا مشقت پیش آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے سنت ربوی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دی ہے اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دی ہے جس راستے پر زندگی بھر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں اور یہ بات یاد رہے کتنی ہی بار آپ کی اس طرف توجہ دلائی جا چکی ہے کہ زندگی ہے ہی امتحان کے لیے زندگی امتحان کے لیے ہے اور امتحان در امتحان کے لیے ہے زندگی میں پھر جو کچھ ملتا ہے امتحان ہی کے لیے ملتا ہے خود زندگی بھی امتحان کے لیے اور زندگی میں جو نعمتیں ملتی ہیں جو آسائشیں ملتی ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں میسر آتی ہے وہ بھی امتحان کے لیے تاکہ دیکھا جائے کون اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے اور کون نہ شکرہ ثابت ہوتا ہے اور جو مصیبتیں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں وہ بھی امتحان کے لیے ہے تاکہ دیکھا جائے کہ کون اللہ رب العزت کے لیے صبر کرتا ہے اور کون بے صبری کا ثبوت دیتا ہے اور سب سے بڑا امتحان سب سے بڑی آزمائش اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندوں کی وہ دین کے ذریعے ہے دین خالص ودن امتحان کے لیے آیا ہے سراپا امتحان ہے شروع سے لے کر آخر تک دیکھنے کے لیے کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا کون قلب و نظر سے مانتا ہے دل و جلال سے مانتا ہے کون ہاتھ پاؤں سے مانتا ہے کون اندر سے مانتا ہے کون باہر سے مانتا ہے اور کون خوشی کے مواقع میں آرام کی جگہوں میں جہاں جہاں دین سے کچھ ملتا ہو وہاں مانتا ہے اور کون وہ ہے جو ہر حال میں مانتا ہے مشکل ہو آسانی ہو ہر حال میں دین قبور ہے کسی لمحے میں بھی دین کو جواب دینے کے لیے اہل ایمان تیار نہیں تو دین آزمائش کے لیے ہے امتحان کے لیے ہے جنبروحُم کم اشتن امانات تاکہ دیکھیں کہ کون تم میں سے بہتر عمل کرا کے آتا ہے اور اسے اگلی بات بھی یاد رکھے کہ جو امتحان لیتا ہے جو بھی کوئی امتحان لیتا ہے وہ امتحان کی تیاری بھی کراتا ہے بغیر تیاری کے کوئی امتحان نہیں لیتا ہے اور جو امتحان لیتا ہے وہ مدد بھی کرتا ہے وسائل بھی مہیا کرتا ہے سامان بھی مہیا کرتا ہے جس کے ذریعے کوئی امتحان دے سکے ساری دنیا کا یہ رواج ہے یہ امتحان لینے والے امتحان کے لیے آسائشیں مہیا کرتے ہیں امتحان میں مدد دیتے ہیں امتحان کی تیاری کا موقع دیتے ہیں اور امتحان کی تیاری کرواتے ہیں جب ساری دنیا ایسا ہے ساری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے تو اللہ رب العزت والجلال یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے بندوں کا امتحان لے اور انہیں امتحان کی تیاری نہ کرائے اور اس امتحان میں اپنے بندوں کی مدد نہ کرے جتنا کرا امتحان اتنی ہی عظیم شان مدد اللہ رب کی جس مولا کریم نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اس مولا کریم نے نماز پڑھنے والوں کے دلوں کو جو شکینت اتاری ہے کاش کے تو کھڑی اور سچی نماز پڑھ کے دیکھے کہ اس میں کتنا لطف ہے جو سچی اور کھری نماز پڑھنے والے ہیں جو رات کے اندھیروں میں اللہ رب العزت کے حضور حاضر دینے والے ہیں یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے جو لذت آتی ہے وہ دنیا کے کسی گاؤں میں لذت نہیں آتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی ساتھ ہیں تھکے ہوئے آتے ہیں سفر سے پڑاؤ ڈالتے ہیں بلال سے کہتے ہیں بلال وارث میں بلال اذان کہو تھک گئے ہیں اذان کہو تاکہ نماز پڑھ کے اپنے آپ کو آرام پہنچائیں اور تھکاوٹ دور کریں اہل ایمان کی تھکاوٹ نماز سے دور ہوتی ہے اور منافقوں کو نماز سے تھکاوٹ ہوتی ہے بہترین بہترین موقع ہے اپنا جائزہ لینے کا اہل ایمان ہے کہ اہل نفاق ہے مومنوں کو نماز سے مومنوں کو نماز سے ظاہری اور باطنی ہر طرح کی سکون آرام اور تسلی اور رات میں اثر آتی ہے اور مناسبوں پر سب سے بھاری ہے نماز جس اللہ رب العزت نے جس مولا کریم نے صدقے کا حکم دیا ہے اس نے صدقہ کرنے والوں کو صدقہ کرنے کے نتیجے میں راحت کا سامان بھی فراہم کیا ہے کوئی نہیں ملے گا آپ کو پوری زندگی میں جو خوشی کے ساتھ اللہ کے راستے میں چار پیسے دیتا ہو اور پیسے چار دینے کے بعد پچکا ہو غلطی ہوگی کوئی نہیں ملے گا جس کو بھی دیکھو گے تو یہی اسی بات پہ پچھتا رہا ہوگا کاش کے سو کی بجائے دو سو دے دیتے کاش کے ہزار کی بجائے دو ہزار دے دیتے کاش کے سارا کچھ اللہ کے راستے میں دے دیتے وقتی طور پر انسانی کمزوری کی وجہ سے انسان کو حوصلہ نہیں ہوتا لیکن ایمان ایمان کی بدولت اہل ایمان اللہ کے راستے میں جب کچھ دیتے ہیں ان کے دلوں پر اللہ کی طرف سے جو راحت نازل ہوتی ہے وہ وہی جانتے ہیں اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا مادا الاخر وانفقوا مما رزقهم اللہ کون کر کے بتایا لوگوں بتاؤ تو صحیح کوئی تو بتائے علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الاخر کبھی کسی کا اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے آخرت کے دل پر ایمان لانے کی وجہ سے کبھی کسی کا کوئی نقصان ہوا کبھی کسی کا کوئی نقصان ہوا کبھی کسی کو حسرت ہوئی کبھی کسی کو پچھتانا پڑا پچھتاتا کون ہے جو ایمان نہیں لاتا پچھتاتا وہ ہے جو ایمان نہیں لاتا ایمان لانے والا کبھی نہیں پچھتاتا خوشی ہوتا ہے ولیو ملا پھر مما رضا اللہ کوئی بتائے کہ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے پر کبھی کسی کا نقصان ہوا یمحق اللہ ہرر با سدا یمح اللہ حربا میور صدقات جو سب کا کرنے کا حکم دیتا ہے ساتھ قرآن جیسی قرآن جیسی سکھ دستاویز کے اندر وعدہ بھی کرتا ہے سود لیتے ہو اللہ اس کے ذریعے مال مٹاتا ہے بے برستی آتی ہے بربادی اور ہلاکت آتی ہے سب کا دیتے ہو دینے کے باوجود مال بڑھتا ہے برکت آتی ہے کیا موجودہ ہے کیا کرموادی ہے مولا کریم کی کہ لینے سے مٹے دینے سے بڑے لینے سے گھٹے دینے سے بڑے اگر سمجھ میں آتی ہو تو اپنے ملک کی حالت دیکھ لیجئے تب سے کتنا لے رہے ہیں اور لینے کی وجہ سے قرضے بڑھ رہے ہیں اور بربادی آ رہی ہے اقتصادی حالت برباد ہو رہی ہے دکھ چکے ہیں ایک ایک دکھ چکے ہیں لینے سے بڑھنا چاہیے لینے سے گھٹتا ہے دینے سے گٹنا چاہیے دینے سے بڑھتا ہے یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے اللہ سے زیادہ سچے وعدے کرنے والا کوئی نہیں یا حق اللہ الردا صدقات سوج کو مٹاتا ہے سود کی وجہ سے مال کو مٹاتا ہے صدقے کی وجہ سے مال میں برکت آتا فرماتا ہے اسی لیے امام الانبیاء نے پوچھا تھا عائشہ بکری کا کیا بنا گوشت کا کیا بنا فرمایا ایک دستی بچی ہے ایک دستی بچی ہے باقی سارا چلا گیا ہے صدقہ کیا ہے دیا پھر میں یہ نہ کہوں یہ نہ کہو تعبیر صحیح کرو یہ کہو کہ دستی چلی گئی ہے باقی سارا بچ گیا ہے جو آخرت کے لیے ذخیرہ ہو گیا جو سترا مساکین کو دے دیا وہ اپنا ہے جو کھا کے فطرہ بنا دیا یہ برباد ہو جو دے دیا وہ بچ گیا جو رکھ لیا وہ سمجھ لیجیے کہ کسی کام کا نہیں ہے یہ صحیح تعبیر ہے صدقہ جتنا صدقہ کر لیا وہ جمع کرا دیا تب ضرور جب ضرورت پڑے گی تب کام آئے گا جب انسان کوڑی کوڑی کا محتاج ہوگا تب اللہ رب العزت ایک کے ستر بنا کے آٹا فرمائے گا جو امتحان لیتا ہے وہ امتحان کی تیاری بھی کراتا ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ صلاط وسلام کا امتحان لیا اتنا شدید امتحان کہ اٹھا کے آگ میں پھینک دیا گیا اس مولا کریم نے آج کو حکم بھی دیا تھا یا بردم و سلام اے آج ہمیشہ جلاتی رہی ہو آج جلانے کی اجازت نہیں جو امتحان لیتا ہے وہ مدد بھی فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تیرے مولا کی طرف سے تجھ پر اتارا گیا ہے اس کا ایک ایک لفظ ایک ایک بات دنیا کو پہنچا دو سوال نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض نہیں کیا اور ڈر کا اظہار نہیں کیا معذرت نہیں کی گزر پیش نہیں کیا اللہ رب العزت نے اپنی مہربانی سے خود ہی تسلی دے دی اللہ یاسم کا اللہ یہ نظر تو یہ آ رہا ہے ابو جان رتبہ اور صاحبہ ابو لہب اور ولید بن مغیرہ جیسے تغیان کا شکار سنا قریش کہاں بات مانیں گے یہ تو پتہ نہیں کیا سے کیا کریں گے فرمایا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ یا تم کمین الناس اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا وہ ایمان ایمان والوں اسلام والوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں مت سوچو کہ لوگوں کے پاس بڑے بڑے اصلے ہیں لوگوں کے پاس ایٹم بم ہے لوگوں کے پاس پتہ نہیں کیا کچھ ہے میرے بھائیوں یہ سب کچھ انسانوں نے بنایا ہوا ہے اور ان انسانوں نے بنایا ہوا ہے جن انسانوں کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا اصل طاقت اللہ کے پاس ہے اصل قوت اللہ کے پاس ہے اللہ یاسم کا مین الناس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت لوگوں سے محفوظ رکھے گا اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ رب العزت امت محمدیہ کو بھی کافروں سے محفوظ رکھے گا اور رکھے ہوئے ہیں رکھے ہوئے ہیں کسی کو یقین آئے نہ آئے کہ ہم سائڈ پہ دور بیٹھے تڑپ رہے ہیں چیخ اور چلا رہے ہیں جو مارکیٹ کے اندر ہوتا ہے جس پر مصیبت آتی ہے اس سے پوچھ کے دیکھو ہو سکتا ہے وہ لذت محسوس کر رہا ہے اس کی مثالیں ہزاروں ہماری زندگی میں ملتی ہیں ہمارا گردی کرنے والے بچے فضول پھرنے والے بچے اور ہمارا مزاج لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو سارے دن کام میں لگے ہوئے ہیں بڑی مصیبت کا شکار ہے لیکن یہ تو دکاندار سے پوچھ کے دیکھے جس دن پورا دن کوئی گارڈ نہیں آتا سارا دن آرام سے بیٹھتا ہے اس میں اسے لذت آتی ہے جو اس دن لذت آتی ہے جس دن صبح سے لے کر شام تک پانی پینے کا موقع بھی نہ ملتا دو ہے دو ہے ایک وہ ہے جو ساری رات آرام سے سوتی ہے کوئی بچہ نہیں ہے آرام سے سوتی ہے آرام سے اٹھتی ہے ایک وہ ہے جو ساری رات ایک بچہ ادھر سے چیختا ہے ایک بچہ ادھر سے چیختا ہے کبھی کسی کو پیشاب دلاتی ہے کبھی کسی کو پانی پلاتی ہے کبھی کسی کو سہلاتی ہے ساری رات آرام سے نہیں سوتی ان دونوں میں سے پوچھ کے دیکھو دونوں سے کون لذت میں ہے کون آرام میں ہے کون مصیبت میں ہے وہ صبح صبح اٹھ کے دعائیں کرتی ہے اللہ مجھے کچھ دے دے تاکہ میں بھی اسی طرح تڑپوں جس طرح وہ تڑپ رہی ہے یہ تو دیکھنے والوں کو یہ تو دیکھنے والوں کے احساسات ہیں جو اصل مارکے کے اندر اس سے پوچھ کے دیکھو یہ تو ہم روتے ہیں اپنی کمزوری کی وجہ سے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے مثال کے آثار کی وجہ سے بلاس سے پوچھ کے دیکھو جس کے سینے میں پتھر رکھا ہوا ہے اور گرمی میں لٹایا ہوا ہے اس حال میں بھی واحد آہد کی آوازیں لگا رہا ہے یہ تو وہ بتا سکتا ہے کہ اس آرام میں ہے کہ مصیبت میں جس مولا نے امتحان میں مبتلا کیا ہے اس میں اسے برداشت کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے اس نے اسے جنت کے آرام بھی دکھائے ہوئے ہیں دنیا میں ہے دنیا میں ہے اور جان نکل رہی ہے زخم لگ گیا ہے شہادت قریب ہے موت آنے والی ہے زبان سے آخری کرنا کیا نکلتا ہے خوش تو وہ رب کیا سے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا یہ کامیابی ہے ان سے پوچھ کے دیکھ لیجئے جو صبح سویرے ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اذان سے پہلے اٹھ کے پرانے کریم اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں استاد کے ڈنڈے کا خطرہ بھی ہے اور دماغ چھپا رہے ہیں دنیا ناشتہ کر رہی ہے اور مسجد میں بیٹھے سر ہلا رہے ہیں دنیا موجیں کر رہی ہے وہ مسجد میں قرآن پاک لے کے بیٹھے ہیں اللہ کی قسم زندگی میں ایک نہیں دیکھا اور کبھی نہیں کسی کو دیکھو گے جو کہے کہ کیا مصیبت پڑی ہوئی تھی ہم نے تو بچپن ہی برباد کر لیا کوئی نہیں دیکھا سب للچا رہے ہیں سب ترس رہے ہیں کاش کہ ہم بھی ہم بھی قرآن پاک حضر کر لیتے ہیں جو مولا امتحان لیتا ہے وہ مدد بھی کرتا ہے وہ برداشت کرنے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے وہ مشکلوں کے اندر لذت بھی عطا فرماتا ہے لیکن مسئلہ ہمارے ایمان کا ہے مسئلہ ہمارے ایمان کا ہے ایمان آتا ہے تو نیکی میں لذت محسوس ہوتی ہے نفاق آتا ہے تو نیکی بول محسوس ہوتی ہے جتنا ایمان بڑھتا جاتا ہے اتنی ہی ایمان میں نیکی میں لذت محسوس ہونے لگتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ قال سلاسن من کن نفی ہے وجد ایمان سلاسن من کن نفی ہے وجد حلاوت ایمان من تین خصلتیں ایسی ہیں جس شخص کے اندر وہ آ جائے اسے ایمان کی مٹھاس اور لذت محسوس ہونے لگ جاتی ہے ایمان میٹھا ہے کڑوا نہیں ہے ایمان میٹھا ہے کڑوا نہیں ہے لیکن اس کی لذت کسے آتی ہے ہر کسی کو نہیں آتی کسی کسی کو آتی ہے امام الانبیاء علیہ سلام وسلام نے بتا دیا اگر کسی نے ایمان کی لذت محسوس کرنی ہو ایمان سے لطف اندوز ہونا ہو ایمان کو اپنے لیے میٹھا بنانا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ تین خسرتیں اپنے اندر پیدا کر لیں ہر شخص کر سکتا ہے نہ اس سے پیسے لگتے ہیں کچھ نہیں ہوتا تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے رسول احبا صلاح ساری دنیا سے بڑھ کر اللہ اس کے رسول کو اپنا محبوب بنا لو ساری دنیا سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنا لو بیٹے کا نام آئے بیٹے کا نام آئے تو دل مچلنے لگتا ہے خوشیاں ہی خوشیاں ہو جاتی ہیں باپ کہیں دور سے ملنے آ رہا ہو تو بندہ خوشیوں سے بھر جاتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی کی باتیں ہو رہی ہوں اللہ سے ملاقات ہو امام الانبیاء کی باتیں ہوں تو سر سے لے کر پاؤں تک خوشیوں سے انسان کو بھر جانا چاہیے ہم تو ہم تو ایسے ہیں کہ میں ہوں گے اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہمیں دکھیل کے لایا جاتا ہے ہمارا تو یہ خیال ہے کہ قسمت میں لکھی ہے کہ تو ہدایت مل جائے گی نہیں تو نہ سے میں اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں کہ رزق اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے ہر کسی کے گھر پہنچاؤں گا رزق ہر کسی کے گھر پہنچاؤں گا لیکن ہم بیوقوفی کی وجہ سے اس کے پیچھے پیچھے دوڑے کر دین دین علم تقوی ایمان اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی یا کہیں سے جا کے لے کے آنا پڑے گا رزق کی ذمہ داری ہے اللہ گھر پہنچائے گا لیکن دین کے لیے محنت کرنی پڑے گی دین کے لیے محنت کرنی پڑے گی یہ کہیں نہ کہیں سے جا کے سیکھنا پڑے گا نہیں نکلو گے تو یہ دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے یہ بغیر محنت کے نہیں ملتی اور رزق اللہ رب العزت کی سب سے چھوٹی نعمت ہے وہ آرام سے ہر کسی کے گھر پہنچ جاتی ہے اسی لیے فرمایا ہوں یہ افسر رحمت اور اب دیکھ نہ سمنا بہنا ہوں میں عیشت ہوں پھر حیات دنیا جب کفار نے کہا اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کسی کو دینی ہی تھی تو مکہ یا تاج کے کسی سردار کو دی ہوتی یا مکہ کے یتیم بچے کو کیوں دے دی اللہ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا اہم یقین رحمتہ ربد لہن نہ بھائی نہ عیشت اللہ کی رحمت یہ تقسیم کرتے ہیں اللہ کی اتنی بڑی رحمت نبوت اور رسالت اور ہدایت کی نعمت یہ ہم ان سے پوچھ کے دیں یہ دنیا کی سب سے گھٹیا شہ ہے کھانا روزی اور رزق یہ تو ہم نے اپنی مرضی سے تقسیم کیا ہے اور اتنی بڑی رحمت ابو جہاں سے پوچھتے دے کہ کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی اس کا اختیار ہے یہ اس کا اختیار ہے اس لیے میرے بھائیوں اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے اور جو ذات امتحان لیتی ہے وہ مدد بھی فرماتی ہے اور اگر کوئی شخص ایمان کی لذت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے تین خطلتیں ہیں اللہ اس کے رسول کی محبت ساری کائرات سے بڑھ کر یہ تصویر طرح موضوع ہے اب وقت نہیں ہے اور دوسری خسرت حب بلمرا لا حب مرا لا اللہ یہ کیسی نیکی ہے یہ کیسی نیکی ہے جو ہم نے مکمل طور پر چھوڑ دی مکمل طور پر چھوڑ دی ہے کہ کسی کے ساتھ محبت ہو صرف اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے اور کوئی مقصد نہیں بڑی لائن لگی ہوئی ہے ہمارے دوستوں کی تعلق داروں کی اس کے ساتھ اس لیے تعلقات ہیں کہ کہیں بجلی کا کام ہو سکتا ہے یہ کروا لیتا ہے اس کے ساتھ اس لیے تعلقات ہیں کہ اس کے پولیس کے ساتھ تعلقات ہیں اس کے ساتھ اس لیے تعلقات ہیں کہ فلاں کام کروا دے گا بڑی لمبی لسٹ ہے ہمارے تعلقاتیوں کی روٹیاں کھلاتے ہیں چائے پلاتے ہیں بچ بچ جاتے ہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں ایمانداری سے بچائیے بتائیے کہ وہ دوست کتنے ہیں جن کے ساتھ اس لیے تعلق رکھا ہوا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے بندے ہیں ان سے تعلق کی وجہ سے اللہ رب العزت راضی ہو رہی کتنے ہیں شاید کوئی نہ اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ توفیق عطا فرمائے یہ ایک ایسی نیکی ہے جس نے کی بدولت ایمان کی لذت محسوس ہونے لگ جاتی ہے تیرے اور میرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ایک لوہار کے پاس بیٹھا کرتے تھے کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے سب سے گہری دوستی اس کے ساتھ اللہ اکبر اتنی بڑی ہوئی تھی یہ دوستی اتنی بڑی ہوئی تھی یہ محبت اور تعلقات کہ مشرقین مکہ کو شبہ ہوا کہ یہ قرآن یہ حداد اور لوہار سکھاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے جواب دیا بے وقوف ہو تم عربی علیہ السلم نسل خاندانی عربی ہو تم سے تو ایک ایپ نہیں بنتی وہ ان پڑھ لوہار اور عجمی ہو کر محمد الرسول اللہ کو اتنا عظیم شان پران سکھاتا ہے کتنے دیر کو عربی آجمی عربی عربی و شخار اب کے صدیق اللہ تعالیٰ ہو آپ کو پتا ہے سب سے پہلے مسلمان بڑوں میں سب سے پہلے مسلمان اب کے صدیق ہیں اور اس اللہ رب العزت کے بندے اس شیخ الاسلام کے ہاتھ پر اس کی محنت اور کوشش سے ایسے ایسے لوگ مسلمان ہوئے جو تقریباً اشلا ابشا سریت ایسی ہے جو بکر صدی کی وجہ سے مسلمان ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ہو رضی اللہ تعالی عنہ باپ نے ایک دن کہا ابو بکر کس کام میں پڑے ہوئے ہو کبھی کسی مسکین کو خرید کے آزاد کر دیتے ہو کبھی کسی فقیر کو خرید کے آزاد کر دیتے ہو تو جن کو تم آزاد کر رہے ہو کوئی افریقہ کا ہے کوئی کہیں کا ہے کوئی کہیں کا ہے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے ان کی سگا قیمت نہیں ہے ان کو خرید خرید کے آزاد کر رہے ہو تیرے کس کام آئیں گے تم نے یہی پیسے خرچ کر کے کوئی کام کے بندے کوئی مضبوط لوگ آزاد کیے ہوتے تو تیرے دستوں بازو بنتے ہو تجھے فائدہ ہوتا کے صدیق نے فرمایا کہ میں دنیا کی عزت کے لیے نہیں کر رہا میں تو اپنے مولا کے عزت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں اس لیے مجھے تو بلال اور صحر بھی اچھے لگتے ہیں باقی سب تم اپنے بات ہو یہ نیکی ہے یہ نیکی ہے اللہ کی قسم ہم تو مسجد میں چار پیسے دینے ہو تو پھر بھی دیکھتے ہیں کوئی ایسی مسجد تلاش کرو جہاں ذرا خاص بات بنے جہاں ذرا خاص بات بنے اپنے قریب کی اپنے پاس کی کچی بھی ہو چھت بھی نہ ہو کام مکمل نہ ہوا ہو اس کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہر کام میں ہم دنیا کی غرض رکھتے ہیں دوسری خسرت جس کی وجہ سے ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے حب المر اللہ اللہ کسی سے محبت کرے تو صرف اس لیے کہ اپنے اللہ کو خوش کرے اپنے اللہ کو العزت کو راضی کرے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک دوسرے سے کہتے امام الانبیاء کے وفات کے بعد کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کی زیارت کے لیے جایا جایا کرتے تھے اس کے احترام میں میں میرے خاتون تھی لمبی کہانی ہے فرمایا امام الانبیاء اس کے احترام میں اس کی جات کے لیے اس کے گھر جایا کرتے تھے امام الانبیاء دنیا سے جا چکے ہم بھی سنت ادا کریں اور مل کر اس کی جات کے لیے جائیں رضی اللہ تعالی تیسری خسرت یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ایمان قبول کرنے کے بعد نیکی کے راستے پر چلنے کے بعد نیکی سے اتنی محبت ہو جائے اسلام سے اتنا لگاؤ ہو جائے ایمان سے اتنا تعلق پیدا ہو جائے کہ بندے کو اٹھا کے آگ میں پھینک دیا جائے یہ تو اسے منظور ہو لیکن ایمان اور اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ایمان اور اسلام میں تک پہنچ جائے کہ آگ میں کھلائے لگانا منظور ہو تو پھر قبول نہ ہو ایسے آدمی کو ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے لیکن ہم ہیں کہ کافروں کے ساتھ بھی اسی طرح کے تعلقات اور مغلوں کے ساتھ بھی اسی طرح کے تعلقات بلکہ کافروں کے ساتھ گہرے تعلقات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کوئی مشکل اور مصیبت کا خطرہ باقی نہ ہو سماج یہ کہہ رہا تھا جو امتحان لیتا ہے وہ تیاری بھی کراتا ہے اور مدد بھی فرماتا ہے ہمیں کیا معلوم جو مارکے کے اندر ہوتے ہیں جنہیں مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں جن پر عذاب نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ خوشیاں محسوس کرتے ہیں یا تنگی محسوس کرتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا کہ اسے شہید ہوتا ہے وہ کیا مطلب ہے اس سے پوچھا جائے کہ کیا چاہیے تو ایک ہی بات کرتا ہے میری خواہش ہے کہ دنیا میں جاؤں دوبارہ تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں یہی ہوتا رہے میرے ساتھ سمجھتے ہو کہ جان قربان کرنا کوئی آسان کام ہے لیکن مولا کریم نے ان کو اس کام میں بھی اتنی لذت دے دی ہے کہ وہ قیامت کے دن جنت کی نعمتوں کے باوجود تمنا کریں گے کہ ہماری خواہش ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے اور دوبارہ ہم تیرے راستے میں جان دے کریں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے میں بڑی مشقتیں برداشت کی جب اعلان کیا قرآن پڑھ کے سنایا یہ ولید بن مغیرہ جو ابو جہل کا سکا چچا تھا اور بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ قسمت کی بات ہے اتنا بڑا سردار اتنا سمجھدار اتنی عزت و احترام والا لیکن توحید اور کلمہ نصیب نہیں ہوا بیٹے کو اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا بیٹے کو اللہ نے عطا فرما دیا ولید بن مغیرہ نے نبی علیہ السلام سے قرآن سنا امام الانبیاء سے قرآن سنا متاثر ہو گیا بار بار سننے لگا ابو جہل پہنچ گیا کہ اے ولید چچا حضور تیری قوم نے مشورہ کیا ہے فیصلہ کیا ہے کہ پیسے اکٹھے کر کے چندہ اکٹھا کر کے تیری کوئی مدد کرے ولید کہتا ہے میری مدد میں اہل مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں مجھے کسی کے پیسے کی ضرورت نہیں ایسا کیوں کہہ رہے ہو کہنے لگا کہ تیری قوم نے سنا ہے کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر اس سے متاثر ہو رہا ہے اس کی اتنی غلط باتیں ہیں تو کیوں اس سے متاثر ہو رہا ہے دشمن ہونے کے باوجود موت بھی اسی دشمنی پر آئی اس کے باوجود کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھ کے سناتے ہیں اس میں تو مٹھاس ہی بہت زیادہ ہے آدمی ہی بہت زیادہ ہے لطف ہی بہت زیادہ ہے بلاغت ہی بہت زیادہ ہے ایسا کلام تو کبھی سنا نہیں ہے اس لیے مجبور سنتا ہوں کہنے لگا نہیں لازم ہے کہ تم اس کی کوئی نہ کوئی مذمت کرو میں کہا میں کیسے مذمت کرتا ہوں کر سکتا ہوں اتنا عظیم شان کرام اس نے اصرار کیا کہ تیری قوم اس وقت تک راضی نہیں ہوگی جب تک تم قرآن کی شان میں کوئی نہ کوئی گستاخی نہیں کرو گے لا الہ الا اللہ کہتا اچھا سوچنے کا موقع دو سوچا غور کیا تھر جکایا غور کرنے کے بعد کہنے لگا انہدا اللہ یہ تو جادو ہے جادوگروں کا کران اللہ اکبر مولا کریم کو غصہ آ گیا کتنا بد بخت بد نصیب ہے مار بھی دیا جیسے بھی دیے عزت بھی دی عقل اور سمجھ بھی عطا کی قرآن سنتا ہے سوچتا ہے سوچنے کے بعد نتیجہ یہ نکالتا ہے کہ یہ بہترین کلام ہے پھر بھی اس ابو جہل شیطان کے ہاتھوں میں مجبور کر کے قرآن مجبور ہو کے قرآن کی توہین کر رہا ہے اللہ کے آسمان سے آئے تھے اتار دی ومن خلق تو وحیدہ بجان تو لہو معلوم منحطل مونا دیدہ کلّا کا نیا سنانا إنه فكر وقدر فقتل كيف كيف قدر قدر ثم ثم ثم قتل نظر عبس وبصر واستكبر فقال إن إن هذا هذا إلا إلا سحر يسر قول البشر کیا مطلب دن ہوگا اللہ فرمائیں گے مجھے شیطان سے نپٹنے دو جب و وہ میں نے تو وہی میں نے اکیلے ہی بلا شرکت غیر اس کو پیدا کیا تھا اسے مال بھی عطا کیا تھا اسے بیٹے بھی دیے تھے جو ہر وقت خدمت کے لیے تیار رہتے تھے پھر اس کو لالچ کا مجھے مزید دیا جائے جب خیر کی بات آئی للچانے کے باوجود جب خیر کی بات آئی پھر مکر گیا اور ہماری آیتوں کا جدید دشمن نکلا کیا مت کا دن ہوگا ہم اس کو اونچی کی پہاڑی پہ چڑھائیں گے اسے بہت کچھ سنا دیں گے بہت کچھ سکھا دیں گے بہت کچھ سمجھا دیں گے برباد ہو جائے ہلاک ہو جائے غور کرنے لگا پھر ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے پھر غور کرنے لگا اس غور کے نتیجے میں اس نے کیا کہا آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ جادو ہے اللہ اللہ رب العزت حق میں مارنے لگے تو اس طرح مارتا ہے اسی لیے آخر میں فرمایا اللہ صلاح سنو کا ملنگا ان اللہ دل قومن کا اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا اور جن کے دلوں میں کفر کے آثار ہوتے ہیں انہیں بھی ہدایت نہیں ملتی جو تقوی اور تہارت کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں گوزانو ہو کے بیٹھتے ہیں لمچاتے ہیں انہیں کو ہدایت ملتی ہے جال کتاب ادار بفی خدن تقوی والوں کے لیے اللہ نے اس میں ہدایت رکھی جو مستفی ہو کر حاضر ہوتے ہیں ان کو اللہ رب نے ان کے لیے کتاب عظیم کے اندر ہدایت رکھی ہوئی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دینے کے لیے شخص نے کیا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے علاوہ بھی توہین کی جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں اللہ رب العزت کے رسول کی اس نے ایک احانت کی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بارہ کلمات رکھ دیے اس کی مذمت میں جو ہمیشہ پڑے جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے راستے میں بڑی مشقتیں اٹھائیں بڑی دقتیں اٹھائیں ہم میں سے ہر شخص کا فرض ہے امام الانبیاء کی سیرت کرے اور سوچیں کہ جس دین کے لیے سید الاولین والآخرین نے زندگی خرچ کر دی سب کچھ سب کچھ داؤ پہ لگا دیا ہمیں حق ہے کہ اپنا کچھ سنبھال کے رکھے اپنی کوئی سے سنبھال کے رکھے مسئلے آوازیں دیتی رہے مسجدوں کی دیواریں آوازی دیتے رہے کہ ہمیں تعمیر کر دو کوئی تعمیر کرنے والا نہ ملے مسجدوں کی انتظار کرتی رہے کہ کوئی نماز پڑھنے والا ملے کوئی نماز پڑھنے والا نہ ملے اللہ کا کرام انتظار کرتا رہے مجھے کوئی پڑھنے والا مجھے کوئی سننے والا مجھ پر کوئی عمل کرنے والا مجھ سے کوئی خیر حاصل کرنے والا ملے لیکن قرآن کو کوئی گاہک نہ ملے دین کو کوئی گاہک نہ ملے اسلام کو کوئی گاہک نہ ملے بے حیائی کے مطالعے دن دناتے پھر رہے ہوں اے امت محمدیہ کے افراد تمہاری محنت کہاں ہے تم دین کے لیے کیا کر رہے ہو جس دین کے لیے رسالت مار نے سب کچھ دے دیا تم نے اس کے لیے اپنی زندگی کا کتنا حصہ دیا ہے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

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما كما صليت على على على إبراهيم إبراهيم إبراهيم إبراهيم وعلى وعلى وعلى آل آل آل إنك إنك حميد حميد مجيد مجيد اللهم بارك محمد محمد باركت ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاطرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك روح رحيم ہم نے ربیع الاول کی مناسبت سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات کا مہینہ ہے اور امام الانبیاء کی سیرت پر روشنی ڈالی جاتی ہے ہم کیونکہ موسمی مسلمان اور مومن نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا تعلق جس قدر گہری محبت جس قدر گہرا تعلق اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق کی بدولت ہمیں ہے ہمیں یقین ہے کہ اتنی محبت یعنی اتنی الفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شاید ہی کسی کو ہو اسی کا تقاضا ہے کہ ہم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک پہلو کو گفتگو کے لیے چنا تھا اس لیے کہ اس وقت دنیا بھر کے حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ امت اسلامیہ مشکلات کا شکار ہے میرا خیال تھا کہ ہم اس موقع پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو دیکھیں کہ ہمارے نبی مکرم علیہ السلام نے دین کے راستے میں کتنی مشقتیں اٹھائی اس لیے اگر ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے کوئی مشقت آتی ہے تو کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے لیکن وہ بات ختم ہونے پہ نہیں آ رہی امام الانبیاء کی باتیں ہوں اور آپ سننے والے ہوں توجہ سے سننے والے ہوں تو امام الانبیاء کی باتیں کیسے ختم ہو سکتی انسان اپنی باپ کی باتیں کرنے لگے تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی تو سید اللہ علین کی کہانی کیسے ختم ہو سکتی سو میں اس بات کو اب سمیٹتے ہوئے میرے جن میں جو باقی چند خطبات ہیں ان میں میری خواہش ہے کہ میں ایمان پر روشنی ڈالوں ایمان کی حقیقت کیا ہے اور ایمان کے فوائد کیا ہیں اور ایمان کی علامتیں کیا ہیں اور کھرا مومن کس طرح کا ہوتا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق کہنے اور آپ کو سننے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایمان کے بارے میں جاننا انسان کی تعلیمات کی اثاث اور بنیاد ہے اس سے سفر نظر کرنے کی گنجائش نہیں ہے اس لیے اگر سچا جذبہ ہے دین سیکھنے کا دین پر عمل کرنے کا تو اللہ رب العزت کے لیے اپنے فائدے کے لیے اپنے نفع کے لیے اولی فرصت میں آ جائیں تاکہ چند منٹ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں گفتگو کے لیے وہ مل کر کریں اور مل کر سنیں اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اللہ صلی علی محمد آل محمد کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم والا علی براہم کا مجد اللہ مبارک محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اصفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك روح رحيم ربنا اصفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اشفنا واشفنا